عدو فإنه نزله على قلبك بإذن الله الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون <clears throat> بکرا ہم نے سورت کا مقصد بتلایا تھا کہ سورت میں چار مضامین ہیں اور چار مضامین ان چاروں میں مندمج ہیں داخل ہیں اول مضمون تو کا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ ذکر ہے اسبات الآخرہ اور دوسرا مضمون رسالت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت الکتاب قرآن کی سچائی اور تیسرا مضمون ہے الجہاد اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہیں آداب الرکان اور چوتھا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے التنظیم یہ آٹھ اصول تھے جو ہم نے اپنے اصول میں ذکر کی گئے ہیں تو اس سورت کا چار حصے ہیں سورت کے کل چار حصے ہیں اول حصے میں التوحید توحید کا معنی وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ خاص اسی کے لیے ہیں اور ان کے لیے نہیں اس حصے کو ہم نے ذکر کیا اس حصے میں اول تین فرقوں کے حالات تھے بطور تمہید آئندہ مضمون جب آئے گا تو اس میں تین فرقے ہوں گے